کام بھی کریں دین کا اس میں سب سے اول درجے کی نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش کو اگرچہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا اس میں ثواب دوں گا دل دوں گا جنمت دوں گا لیکن یہ تمام نعمتیں جنت کی نعمت ہے ثواب کی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا ہے کیا ہو گیا انچاس ابھی ہاف سینچری آج کا انچاس جو ہے وہ پہلے زمانے کا جو ہے وہ ستر اسی کا ہوتا ہے آج کل اتنی الجھنیں پریشانیاں اور سینکڑوں مسائل آدمی جلدی سے ہو جاتا ہے تو ان کا انچاس جو ہے قریب قریب انسٹھ کے ہو گئے ساٹھ سٹیا نئے سے قریب اگر ساٹھ انسٹھ کے قریب مانا جائے گا ان کا انچاس تو بارہ ان کو میں نے مشورہ دیا نتیجے کے کام کر لیں تو کیونکہ یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے والدین کو بڑھاتے تھے سہارے کی ضرورت ہوتی جسمانی سہارا جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو صبر کر بہت کچھ ملے گا بعضوں کو اللہ نے نہیں دیا نرینا اولاد بعضوں کو بیٹیاں بیٹیاں دے دی کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیے کسی کو دونوں دے دیے کسی کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ کے کام ہے نظام ہے اس میں راضی و رضا رہنا بندے کا کام ہے بندگی ہے ہو سازی ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے راضی ہیں لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوگا میرے کام آئے گا تو انہوں نے بتایا ان کے والد صاحب نے کہ ان کو انہوں نے خدمت بھی کی اور پھر اس خدمت سے ان کو خوشی بھی ہوئی تو والدین کا خوش ہو جانا اللہ کر والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے ان کو راضی رکھنا وعلیکم السلام تو والدین کو خوش والدین کی خوشی میں اللہ کی خوش ندی ہے تو سب سے اول درجہ جس کام میں بھی ہو دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو مسلمان کی تو دنیا بھی دین ہے نا اگر اس کو جائز طریقے سے کرے گا سنت طریقے سے کرے گا اور اصولوں کی رعایت جو اسلامی شرعی اصول ہے ان کی رعایت سے دنیا کا بھی جو کام کرے گا اس کا دین بن جائے اور اس کو خلاف سنت کرے گا خلاف شریف کرے گا تو وہی کام اس کا اگر وہ دین کا بھی کام ہوگا اور اس کو خلاف شریف کرے گا خلاف سنت کرے گا تو وہ دین کے خلاف ہوگا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا اس لیے مسلمان جو کام بھی کرتا ہے اس میں سب سے بڑی نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی خوش ہونا اگرچہ جو ثواب کا وعدہ ہے یہ بھی نعمت ہے جنت کی نعمت ہے جنت کی لالچ بھی رکھو ثواب کی لالچ بھی رکھو لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا خوش ہو جانا ہے سب سے بڑی کوئی نعمت نہیں اللہ کا ایک ذرا خوش ہو جانا ہے سارے عالم کے نعمتوں سے دولتوں سے سلطنتوں سے اور حتیٰ کے جنت سے بھی افضل جنت سے بھی افضل اللہ کا خوشی جانا بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرا مشورہ مشورہ مانا تو ماشاء اللہ ان کے بارے سے پوچھا بعض دین کے کام ایسے ہیں جن میں اگر اجر و ثواب زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لیکن اور بھی باتیں ایسی ہیں اس کے علاوہ بھی جس میں جس کو کرنے سے اس موقع کے حساب سے اللہ کے کو زیادہ زیادہ ہے سو بہار کا عالم میرے کا کشی ہے جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم ورنہ سارا یہ ہی عالم غم اگر اللہ ہی خوش نہ ہو جنت بھی لے کے کیا کریں گے بتائیے آپ جنت لے کے کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ ہی خوش ہو جنت کا مزہ تو اللہ کی خوشی سے اور جس سے وہ خوش ہو جائے من جنت ہے تیری خوش خوشمندی رش کے جنت ہے تیری خوشمودگی ننگے دوزخ ہے تیری ناراض آپ آپ دیکھا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات ہے رش کے جنت ہے تیری خوش نوگی اللہ ہو جانا رش کے جنت اور ننگے دوزخ ہے تیری ناراض اللہ ناراض ہو دوزخ سے بھی برا ہے دوزخ سے بھی بولا ہے یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی صحیح وسنتی سکی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب اللہ علیہ کے ان کا عنوان ہے سکون دل در سے دل سکون دل در مجلس پہلے اہل دل کی تاریخ آپ سنی چکے ہوں گے میرے مرشد نے فرمایا کہ اہل دل کس کو کہتے ہیں فرمایا کہ دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی ہے کتنی مخلوقات کے سینے میں دل ہوتا ہے لیکن کوئی بلی کو کہتا ہے یہ اہل دل <laughs> کوئی کتے کو کہتا ہے کہ اہل دل کوئی عام آدمی کو کہتا ہے کہ اہل دل اہل دل آکس کے حق دل ہے میرے مرشدی جی کا فارسی شعر ہے اس شعر کو سن کر ایران کے بڑے عالم تھے اور مولانا یونس یوسف نوری رہنمت ملا یہ شعر سن کر انہوں نے فرمایا کہ لافر پر کا کب بہینہ مولانا روم ہمارے مسجد کو فرمایا کہ آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں وہی آتش عشق وہی محبت وہی تعلق معاملہ تعلق والا کے اشعار اردو ہو یا فارسی ہو مولانا روم تو آپ جانتے ہیں آج سے چھ سات سو برس پہلے کے بہت بڑے عاشق اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں اور مولانا شمس قبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مہیق تھے بہت مشہور ہیں اور حالانکہ حضرت شمس قبریز کو دنیا کم جانتی ہے مولانا روم کو زیادہ جانتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لیکن فیض وہ ہی کا ہوتا ہے مولانا روم مولانا جلال الدین رومی ان کا پورا نام ہے مولانا جلال الدین مولانا جلال الدین خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی سے وہ مولوی تھے پہلے عالم تھے شاہ فاظم کے سگے نوازے تھے بادشاہ کے نوازے اور عالم تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے پیچھے پانچ سو علما چلتے تھے پانچ سو اور پالکی پہ یہ آگے آگے جاتے تھے اور پانچ سو علما پیچھے چلتے تھے وہ کہہ رہے ہیں مولوی ہرگز نشو مولا مولوی کو اللہ نے مولا روم بنا دیا بہت بڑا اللہ والا بنا دیا تا غلام شمس تبریزی نشو جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی نہ جیسے ہی شمس تبریز کی غلامی ملی رحمت اللہ علیہ اس وقت مجھے اللہ نے مولوی سے مولا روم بنا دیا آج بھی میرے مرشد نے فرمایا کہ آج بھی اگر آپ ترکی چلے جائیں وہاں ایئرپورٹ پر اترے اور اس سے کہے کہ مولانا روم کے پاس جانا ہے وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھے سارا ترکی کی جانتا ہے سیدھے آپ کو پونیا میں لے جائیں گے ان کے مزار میں اور جہاں ان کی سانسا تھی وہاں جنگل وہاں آج بھی اگر آپ جا کے کہیں کہ مولانا روم کے پاس جانا ہے اس پر پوچھے گا نہیں سب جانتے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک شمس قبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی مجھے نہ ملی تھی تمہیں ایک عام عام سا آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عشق و محبت کی آگ جب کسی کو منتقل کرنی ہوتی ہے تو فرمایا میرے مرشد نے کہ کبھی تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ ہے تو لہٰذا حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ فلاں فلاں ملک میں جاؤ وہاں ہمارا ایک بندہ ہے اللہ کا اس کو اپنی سینے کی آگ منتقل ہو کیونکہ یہ رویا کرتے تھے کہ اللہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سینے میں جو آگ کی عشق و محبت کی آگ ہے وہ کسی سینے میں منتقل ہو تو پھر ان کو الہام ہوا یہ روم پہنچے ترکی پہنچے اور وہاں جو ہے جا کر ایک جو چاول کا بازار تھا برنچ بروش بازار برنچ کہتے چاول پاتی وہاں برنچ بروش تھے سے وہاں جا کر یہ بیٹھا کرتے تھے ایک دن مولانا رومی وہاں سے گزرے تو چونکہ دیکھو حضرت سکھاتے ہیں کہ جو مجنو تھا مجنو لیلا کے جس سے مشہور ہے نا مجنو پاگل تھا مجنو پاگل تھا اللہ کے اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں اور عشق مجاز کے پاگل ہوتے ہیں عشق مجاز میں جو مبتلا ہوتے ہیں عورتوں کے عشق میں کے عشق میں وہ پاگل کہلائے جاتے ہیں اللہ والے دیوانے جاتے ہیں اللہ کے دیوانے اللہ کے عاشق تو حد فرمایا کہ جب لیلا مر گئی تو مجموع جو ہے ہوا میں اس کا نام لکھ رہا ہے کبھی کنگریز میں اس کا نام لکھ رہا ہے لوگ پوچھتے تھے کیا کہتے کہہ رہا تھا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں مجھے اس میں مزہ آتا پھر جب وہ مر گئی اس کو دفن کر دیا تو لوگوں نے چھپایا اس سے کہ اگر یہ کیونکہ اس کا جو یہ عشق تھا وہ اس درجے کا تھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ لہلا یہاں دفن ہے تو یہ خبر کھود کے اکاڑ لے گا اس کو اس لیے چھپاتے تھے لیکن وہاں فرمایا مولانا رومینی کے جو ہے وہ ایک ایک خبر کو سن کر بتا دیتا تھا اس نے خبر کو سن کر بتا دیا کہ یہاں میری لیلا جب یہ عشق تھا تو فرمایا کہ عشق مولا کے کمرت لیلا ہو عشق مولا جو ہے وہ لیلا سے کوئی کما ہے یعنی لیلا تو حقیقت موتنے والی ہے مرنے والی ہے مٹی میں دفن ہونے والی مٹی بن جائے گی لیکن اللہ کا عشق پائیدار ہے اگر عشق کرنا ہے تو اللہ کا عشق اللہ سے عشق کرو جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے پھر دیکھو کہ تم مٹی کے ہو لیکن اللہ پہ فدا ہو گئے تو تم بھی باقی ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تم کو حاصل ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کا عشق ہے وہ لیلا سے کم تھوڑی ہے کہیں زیادہ ہے یہ ناپائیدار عشق وہ پائیدار نہیں پائیدار غرض یہ کہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اللہ والا اللہ والے کو پہچان لیتا آنکھوں سے نشہ رونما ہوتا ہے اللہ کی مستی کا قرب و مستی کا تو کہا کہ آپ مجھے بیت کر لیجیے اپنا غلام بنا لیجیے میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میرے پاس تو وہی کچھ بھی نہیں اللہ والے تو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں یہ تھوڑی کہ وہ شہرا کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں جیسے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے انہوں نے کہا حضرت ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں ابدال ہو گیا ہوں ابدال اولیا کا ایک طبقہ ہے نا ابدال قطب کی طبقہ ہے ابدال ایک طبقہ ہے غوث ایک طبقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں آضر نے فرمایا کہ ہاں پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا اللہ والے کوئی تو خود کو مٹاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں میرے پاس تو وہی کچھ بھی نہیں تو انہوں نے کیا فرمایا مولانا روم میں کہ بوئے یہاں بوئے میرا رہ کسے مجنو کو چشمے ہاں چشم تن راجو کو کہا کہ اگر شرابی جو ہے وہ الائچی چبا کر شراب کی بدبو اس سے ختم کر دے الائچی چبا لے شرابی تو شراب کی بو چلی جاتی ہے لیکن ہم ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جاتے نشہ تو چڑھا ہو آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک سمندر موجود ہے بہت ضد کیا بیت کر لیا پھر اس کے بعد جنگل میں اللہ کی محبت میں جنگل میں پچاس ہزار اشعار پچاس ہزار اشعار اللہ کی محبت کے مولانا رومی نے لکھے پچاس ہزار اللہ کی محبت کے اشعار اس کا نام ہے دیوان شمس تبریز اپنے شہر کے نام سے موسم کیا یہ ادب ہے ہمارے بزرگوں کا کہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں اپنے شہر کا خیر سمجھتے ہیں جیسے علامہ ثناء اللہ قاری قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مذہب حضرت مرزا مذہب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کیا بہت بڑے عالم تھے علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھی تو شیخ کے نام تفسیر مذہبی ہے نا ایسے حضرت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتوا لکھے تو اس کا نام کیا لکھا امداد الفتوا اپنے شہر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام اب بعد میں جو آنے والے ہیں ہر ہر آدمی نے اپنے بڑے کا ادب کیا تو اس لیے بہت سے لوگ اب حضرت تھانوی سے اپنی چیزوں کو منسوخ کرتے ہیں جو حضرت تھانوی کے غلام تھے تو بہت سی چیزیں اپنے شہر حضرت تھانوی کی ایسے ہی ہم اپنے شہر سے منسوخ کریں تو غرض یہ کہ پھر وہ پچاس ہزار اشعار ان کے دیوان دیوان شمس تبریز کے اللہ کی محبت کی پھر اس کے بعد حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اچانک غائب ہو گئے غائب ہو گئے جن کو ڈھونڈتے تھے نہیں ملے پھر بڑی مشکل سے ملے پھر ایک لمبا ایک طویل واقعہ ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ بہت ہی چی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو اس کے بعد پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار یہ مصنوعی مصنوی کی مصنوعی مولانا روم کے نام سے مصنوعی مولانا روم اور اس مصنوعی کی شرح فارسی اشعار کی شرح ہمارے شہر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مصنوعی کے نام سے وہ معارف مصنوعی پڑھ کر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پڑھ کر مجھ کو موصوف یعنی ہمارے حضرت والا سے اس قدر عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا یہ لکھا ہوا ہے اس میں حضرت کی تحریر حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ نے اور یہی معارف مصنوعی جب وہاں پہنچی پرتاپ گڑھ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب گڑھی رحمۃ اللہ نے جو سلسلہ نش بندیا کے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں سب سے بڑے ساحل اس پر انہوں نے ان کی خدمت میں ہمارے حضرت تین سال رہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ہندوستان تشریف لے گئے یہاں سے ان کی خدمت میں ایک دفعہ انیس سو بانوے میں تو وہاں حضرت نے ذکر کیا تو حضرت نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو حضرت وہ ہمارے حضرت وہ عبارت بھول گئے تھے جو مولانا یوسف نوری نے فرمائی تھی کہ اتنی حقیقت ہوئی کہ مجھے تصور بھی نہیں تھا تو حضرت کو ہمارے یاد نہیں تھی انہوں نے یاد دلائی کہ ہاں میں جانتا ہوں مولانا محمد احمد صاحب نے یاد دلائی کہ میں جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ موصول سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا اور پھر مولانا یوسف بنوری نے فرمایا کہ لافر قبئی نقب نہ مولانا ایسے ایران کے ایک بڑے عالم تھے انہوں نے بھی فرمایا تو بات ہو رہی تھی اہل دل اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں تو میرے مرشد نے اس پہ یہ شعر فرمایا کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت دل دہت پورا کہ دل رامی اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں جس نے دل دیا ہے اسی پر اپنے دل کو کرتے کر عقل کی بات ہے کہ نہیں وفاداری کی بات ہے کہ نہیں کہ جس نے ہم کو نعمت دی ہے اسی پر اس کو فدا کرو بھائی مرنے والوں پر فدا کرے گا خود بھی مر جائے گا وہ بھی مٹی ہم بھی مٹی مٹی جمع مٹی حاصل مٹی اور جو مٹی اللہ پر فدا ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو اس لیے فرمایا کہ اہم دل اللہ والوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ والے اپنا دل صرف اللہ کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے کیا مطلب کہ دل کی خواہشات معاشرے کے باتیں لان ٹان کسی کو قاتل نہ نہیں لاتے وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ اس موقع پہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے بس یہ دل کو اللہ پر فدا کرنا ہوگی تو مائ کہ وہ جنت پہ بھی فدا نہیں کرتے وہ اللہ پر فدا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے خالص ہے جنت مخلوق ہے اور کہ کے اللہ والے جنت مانتے تو ہیں لیکن ان کے دل میں کیا نیت ہوتی ہے کہ جنت ہمارے محبوب حقیقی کا محل دیدار ہے دیدار وہاں اللہ اپنے محبوب حقیقی جس کے لیے ہم مجاہدہ کر رہے ہیں ان کی خوشنودی کی کوشش کر رہے ہیں ساری عمر اس میں لگاتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زکات دے رہے ہیں سَستا خیرات کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں اور بال بچوں کو دینی تربیت دے رہے ہیں پال رہے ہیں مدرسے کھلے ہوئے ہیں درس و تدریس کر رہی ہے سب کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ان کی خوشنسی کے لیے تو اب وہ وقت آیا ہے جنت میں اب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے محبوب کو دیکھیں گے جس پالنے والے کے لیے ہم دنیا میں ترستے تھے اس کو دیکھنے کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا وہ محبوب حقیقی کو ہم دیکھیں گے تو اس لیے جو ہے ہر کام کے اندر نیت یہ کریں کہ اللہ اللہ تعالیٰ خوش ہو صدقہ دینا ہے سب سے بڑی نیت کیا کریں اللہ تعالیٰ خوش ہو نماز پڑھنی ہے سب سے بڑی نیت کیا ہے اللہ خوش ہو ہاں۔ بیوی بچوں کو پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہے سب سے بڑی نیت کیا ہے اللہ کو شکر یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی نعمت ہے ہم کو اللہ نے دیے ہیں بیوی پر نظر جائے تو پہلی نظر اللہ پر جائے یہ میرے اللہ کی بدل ہے سب سے بڑا گہرا تعلق سب سے مضبوط تعلق اللہ سے سب کو بات ہے یہ سب کو جو نعمتیں ہیں میرے اللہ نے دی اب میرے اللہ کو جیسے ایک آدمی ہے اس کا گھر کرانا ہے اس میں چار بھائی ہیں مثلا دو بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں ماں باپ ہیں اور بیوی بچے بھی ہیں تو ایک خاندان ہو گیا کہ نہیں تو اس کو اب محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ سب میرے خاندان کے کہیں راستے میں اگر کہیں دیکھتا ہے مشکل ارے یہ تو میرا سگا بھائی فوراً دوڑا دوڑا جاتا ہے ارے یہ تو میرا فلانا ہے فوراً دوڑا دوڑا جاتا ہے تو سر ساری مخلوق جو ہے یہ بھی اللہ کا خاندان ہے الفل کو حیال اللہ یہ اللہ کا خاندان ہے سارے بندے تو جہاں جب پہلی نظر اللہ پر جائے گی تو مخلوق سے بھی محبت ہو جائے گی یہ میرے اللہ کے بندے تو بہرحال یہ اہل دل جو ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنا دل کسی طور بھی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتے جان دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے اور اگر خطا ہو جائے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں فرمایا کہ عرش لذت از امین المزمین عرش لذت عائش لگتا ہے جو گناہ گاروں کے آو بغا سے اور ان کے نالوں سے عرش اعظم رونے لگتا ہے ہلتا ہے باقاعدہ ہلتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ ان گناہ گاروں کی بخش مار جب تک نہیں ہوتی وہ ہلتا ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے بہت بے حد زیادہ محبت ہے اور گناہ گاروں کا رونا فرمایا کہ لا حدیث قدسی ہے لا انین المذنبین احب من المسبحین مجھے گناہ گار بندوں کا رونا ان کا آب و نالے کرنا ندامت کے ساتھ اللہ ہم سے جدا ہو گیا قصور ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ اللہ کیا بات ہے تو اتنا روتے ہیں پھر اللہ کو راضی کرتے ہی اور بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں ہاں، کہ سارے انسانوں میں ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے ہاں، اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے مگر ہم ہم ندامت تو ہو تو شرم تو آئے ہاں، وہ بہت سارے مضامین وہاں اورنگی کی مسجد میں رہ گئے آپ لوگ تو جاتے نہیں دلاتے آپ نے حضرات کو خبر کی تھی کہ وہاں بیان خیر ہاں وہ تو مجبوری ہے وہاں کی کے سنہری مسجد نہ ہے نا وہاں پر بیان ہوا دو گھنٹے سے اوپر بیان ہوا حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا اتنا کبھی کیونکہ لوگوں کو کام جانا ہے مجبوری ہے تھکن ہے لیکن معلوم نہیں اس دن کیا معاملہ تھا کہ وہ دو گھنٹے سے اوپر بات ہوئی لیکن بعض مضامین ادھورے رہ گئے بھی تو وہاں یہی بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندوں کا رونا یہ حدیث شریف تو سنائی ترجمہ نہیں سنایا اللہ کو اللہ کو اپنے گناہ گار بندوں کا رونا سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ احد احب کا لفظ استعمال سب سے زیادہ محدود ہے اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے شرط یہ ہے کہ ندامت پیدا ہو جائے فرمایا میرے مرشد نے کہ ندامت پیدا ہوتے ہی معاف کر دیتے ابھی تو لگ بھی نہیں لے اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے دل میں دل میں ندامت پیدا ہوئی آنکھیں ذرا سی نم ہوئی تو معافی ہو گئی ماں مگر ندامت تو ہو چار شرطیں ہیں توبہ کی گناہ سے معافی کی چار شرطوں کا پایا جانا ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ کامل کی توفیق ہوگی کہ اول یہ کہ ندامت پیدا ہو جائے دوسرا یہ کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے جیسے کسی نامحرم پر نظر پڑ رہی اب پڑھائے نہ جائیں بلکہ فوراً نظر کو جھکا لیں اور فوراً ہی اس سے الگ ہو جائے اگر دیکھ بھی رہا ہے اور استفار پڑھ رہا ہے تو یہ استفار کو خود اس کے اوپر پھر ایک استغفار کی ضرورت دیکھ بھی رہا ہے حرام کام کرنے کے دوران توبہ کیسے قبول ہوگی توبہ جب قبول ہوتی ہے فوراً گناہ سے الگ ہوگی اے اللہ معاف کر دیجیے کیا ہوگا دل میں ندامت پیدا ہو گئی فوراً نگاہیں چک گئی اور فوراً وہاں سے الگ ہو گیا تو ندامت پیدا ہو جانا اور گناہ سے فوراً الگ ہو جانا اور ان یازما عزمن جازمن اللہ ابدا یہ عزم جازم کر لے پکا عزم کر لے کہ آئندہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا آئندہ نگاہ خراب نہیں ہونے دوں گا یہ پکا عزم کر لیا اگرچہ دوبارہ یہ توبہ ٹوٹ جائے شیطان آ کے کان میں کہہ دیتا ہے تم تو بڑے پاپی ہو پرانے تم تو یو پلاؤ پارٹی سے ہو تم تو ابھی توبہ کر رہے ہو تھوڑی دیر بعد پھر وہی کام کرو گے تو اس کو کہہ دو کہ میں گناہ کر کر کے تھک سکتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کرتے کرتے نہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مقوم ہے کہ دن میں ستر بار بھی ایک ہی گناہ بندہ کر لے یا مختلف گناہ کر لے ایک گناہ بھی ستر بار بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے تو پھر کیا بات ہے تو یہ تین شرائط ہوں توبہ کی اور چوتھی ایک شرط بھی ہے اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو مال دبانے کے پر توبہ نہیں ہو سکتا جب تک مال کی یا تو ادائیگی کر دے اس کا حصہ دے دے وراثت ہے تو وراثت کا حصہ دے مال کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے قرضہ ادا کر دے یا پھر اس سے معافی کرائے یعنی یا پھر معافی کرا لے کہ بھائی ہمارے دن میں آپ کا اتنا قرضہ ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیت رکھتے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے تو پھر یہ ہے کہ اگر نہ دے سکا اور نہ دیے بغیر مر گیا لیکن نیت تو اللہ جانتے ہیں نا اگر نیت تھی پوری پوری دینے کی اور پھر نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے خزانہ غیر سے اس کو مقرول کا قرض ادا کرتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی تو دیکھو کتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ بہرحال سکون دل مجلس دیشے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے سے میں زخم جگر دکھاؤں جی غم جانو دل سناؤں کسی میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھیک دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے ہے وفا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جب انسانی جسم نہیں دیا تھا اس وقت تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا السکو بے وقت کو کیا میں تمہارا رب نہیں آج لوگ کہتے ہیں کا کو کیا قصور ہے ان کو تو ابھی اسلام پہنچا نہیں اسلام پہنچا ہوا ہے جب ان کی روح اللہ نے بنائی تھی اس وقت سے اسلام پہنچا ہوا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے دل ازل سے تھا یعنی جب جب سے اللہ نے ہماری روح کو پیدا کیا جبھی سے ہمیں اپنی محبت کی چوٹ لگا کے ہے نا دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہی ہے کہ یہ چوٹ پرانی جو بھرا ہے یہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے جہاں آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں اپنے وطن اصلی کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر اس چوٹ کو ابھارا جاتا ہے وہاں ایسی ہوائیں چلتی ہیں جس ہوا سے جیسے پوروا ہوا کہتے پوروا ہوا چلتی ہے تو جو پرانی چوٹ ہوتی ہے اس میں درد ابھارا سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کو کہ ایک ایسی ہوا چلتی ہے اس سے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اس کو پوروا ہوا کہتے ہیں پوروا ہاں، تو کہا کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے یہ چوٹ پرانی اللہ نے اپنی محبت کی جو چوٹ لگا کر بھیجا تھا وہ ابھرا یہ ماحول میں جائے گا انسان جہاں وطن اصلی کی یاد دلائی جائے گی محبوب حقیقی کی یاد دلائی جائے گی محبت محبت دل میں ڈالی جائے گی محبت کی باتیں ہوں تو وہاں پھر اس کے دل میں بھی وہی درد پیدا ہو جائے گا وہی درد پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ سوال کیا السط کے کہ سوال میں پوشیدہ تھا جواب ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں تو یہ چوٹ تو اللہ نے پہلے ہی لگا کر ہمیں بھیجا تھا تو وفا کیا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں فرما دیا کہ الس تو بیو بھی میں تمہارا رب ہوں تو پھر اب ہمارا کام وفاداری کیا ہے بتائیں پالنے والے سے بے وفائی کرنا پالنے والے کی نافرمانی کرنا وفاداری ہے پالنے والے کی نافرمانی وفاداری ہے کیا وفاداری کس میں ہے کہ جو ہمارا پالنے والا ہے اسی کی ہم فرما برداری کریں اسی کے احکامات کو مانیں اسی کے غلام بن کر رہے ہیں غلام اور غلام کی بھی ڈیفینیشن آپ سن لیجیے غلام کسی جاتا ہے حضرت حسن حسن بصری رحمۃ اللہ نے بازار سے ایک غلام خرید کر لائے اور گھر لا کر اس سے پوچھا کہ غلام تیرا کیا نام ہے تو اس نے کہا کہ جی غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے جس نام سے مالک پکارے وہی اس کا نام اچھا غلام کو کھاتا کیا ہے کھانا کیا پسند کرتا ہے انہوں نے کہا جی غلام کا کیا کھانا ہوگا غلام جو کھلا دے مالک وہی اس کا کھانا ہے اچھا اچھا کیا پہنتا ہے کپڑا کیسا پہنتا ہے اس نے کہا صاحب غلام کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے جو مالک بنا دے وہی اس کا لباس ہے بس بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا نے کہا مجھے کس خوشی میں آپ نے آزاد کیا کہ کوئی خدمت بھی نہیں کہا کہ نے مجھے خدا کی بندگی سے کی بندگی یہ ہے غلامی یہ مولا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو اور ان کی فرما برداری بجا لاتے رہو اور ان کی نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ رکھو جان جاتی نہیں ہے جان اور آ جاتی جان نہیں دیتے مشکل فرماتے میرے نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے کونے ارما چاہیے اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کر دو بس گویا تم نے سب کچھ ہی اللہ پر بار کر دیا کیونکہ انہوں نے انہوں نے ہی یہ ناجائز خواہشات دل میں رکھی ہیں یہ خواہشات دل میں رکھی ہیں لیکن ساتھ میں حکم دے دیا کہ ان پر عمل نہیں کرنا ناجائز خواہشات اب تمہارے دل میں تقاضا تو انہوں نے ہی رکھا ہے پھر آپ منع بھی فرما دیا یہ بجلی کا سوئچ لگا ہوا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی سب تقاضا ہی نہ رکھتے کہا اور کہا کہ یہ تو گناہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا کیونکہ تقدیر میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے لہٰذا ہم جو گناہ کر رہے ہیں تو وہ وہی تقدیر میں لکھا تھا ہم کیا کریں ہماری تقدیر میں یہی تھا تو یہ بات غلط ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے شہر حضرت شاہ بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں تقدیر کو سمجھا دیا تقدیر کیسے کہتی ہے فرمایا تقدیر ہے علم الہی کا نام امر الہی کا نام نہیں یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ایسا ہو بلکہ علم اللہ کے تھا کہ یہ فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں وقت یہ گناہ کرے گا اس کو لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں تقدیر اس کو کہتے ہیں جو کام ہونے والا تھا اللہ کے چونکہ علم میں ہمیشہ شروع کی باتیں آخر تک کی باتیں سب اللہ کے علم ہیں تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ فلاں فلاں یہ اس فلاں فلاں وقت یہ کام کرے گا اس کا نام ہے تقدیر یہ تقدیر میں اللہ نے ٹھوس نہیں دیا انسان بلکہ دیکھو جیسے ماچس دے دی آپ کو کہ یہ ماچس سے جب لکڑی کوئلہ جلاؤ گے اس سے بریانی پکا لینا بھائی اب وہی ماچس آگ ماچس سے آپ اپنے کپڑوں کو آگ لگا دیں تو بیوقوفی کس کی ہوئی غلطی کس کی ہوئی اختیار آپ کے پاس ہے ماچس آپ کے پاس ہے اسی سے آپ فائدے کا کام لے لیں لیکن آپ نے نقصان کا کام کر لیا آپ نے گناہ کا کام کر کے اللہ کو ناراض کر لیا اپنے آپ کو پریشان کر لیا اپنے آپ کو لانت لی خدا کی تو یہ جو اختیار ہے اللہ نے دے دیا تقاضے رکھیں لیکن ان کا ان پہ کیسے عمل کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے یہ اللہ نے بتلا دیا کہ ان تقاضوں کو دبانا ہے ان تقاضوں کو دبانا ہے یہ دبانے میں جو مجاہدہ ہوگا اس سے نور پیدا ہوگا اور یہ نور تم کو ہمارا قرب دلائے گا ہم تمہاری ہمارے خزانوں سے تمہیں قریب کر دے گا بات سمجھ آ رہی ہے ان تقاضوں کو دبانے سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی مقصد حیات اللہ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو اور برکتوں کو لوٹ کر پھر ہم دنیا سے جائیں بڑے بڑے انعامات کو پائیں تو بہرحال وفا کیا ہے کہ جس نے وہی بات جو اہل دل کس کو کہتے ہیں کہ اپنا دل اللہ پر پیدا کر دیتے ہیں یہ ہے وفاداری تو یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ دنیا والے بے وفا ہیں کیوں بے دنیا والا کون ہے جو اللہ سے غافل ہے دنیا والا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے فیکٹری ہے گاڑی ہے اس کو دنیا دار نہیں کہتے بھائی ویسے اگر ایسا ہونے لگا تو نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی بڑی سلطنت تھی کیا وہ دنیا دار تھے نہیں وہ تو پیغمبر تھے اللہ تو مال کے ساتھ پیغمبری جب جمع ہو سکتی ہے تو مال کے ساتھ ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے نا دوسرے تو دنیا دار کون ہے دنیا دار وہ ہے جو اللہ سے قافل جمعے گزارتا گزار ہے اللہ سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ان کی تابے داری نہیں کرتا بلکہ بعضے تو ایسے نالائز ہیں کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ کتنے بدتمیز اور بہت ہی محروم لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ایک شخص دین کا مذاق نہیں اڑاتا کمزور ہے عمل نہیں کرتا لیکن دین سے محبت رکھتا ہے اور ایک شخص ہے کہ جو دینی شاعر کی بے حرمتی کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ تو بہت محروم ہوا نا تو بہرحال وفادار وہ ہے تو دنیا والا دنیا والا وہ ہے جو اللہ سے قافل غفلت کی زندگی رہا ہے اور اگر وہ مال دولت کے ساتھ اللہ کو راضی بھی کیے ہوئے ہیں تو یہ اللہ والا ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت دل دے کے زندگی کو جفا سے آ جفا مانے ظلم یعنی ان دنیا والوں کے پیچھے چل کے ان دنیا والوں کے چکر میں آ کے میں اپنے آپ پر کیوں ظلم کروں میں اللہ سے بے وفائی کیوں بول لوں بھائی جب دنیا تھا دنیا والے تو بے وفا ہیں ان کو اس کی قیمت کی خبر ہی نہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا چیز ہے پیروی ہے بڑی چیز مگر ہاں کیا بات کرنا ناچیز ہیں اگرچہ ہم مٹی کے ہیں ہمارے یہ امال نیک امال سب اللہ کی توفیق اور ان کے فرض ہیں اگر ان کا فرض اور توفیق نہ ہو تو ایک بھی نیک عمل ہم سے صادر نہ ہو کیونکہ ہم تو گندے ہیں پیٹ میں ہمارے کیا بنا ہے مٹی کے بنے ہیں گندے پانی سے ہماری تکلیف ہوئی ہے ہے نا تو لیکن یہ ان کا فرض ہو جاتا ہے جو سڑی ہوئی کھاد سے خوشبودار پھول نکال دیتے ہیں تو یہ ان کا کمال ہوا کہ سڑی ہوئی کھاد تھا بتائیے آپ سڑی ہوئی کھاد سے تو بدبودار چیز آنی چاہیے تھی لیکن نکل رہی ہے اس میں تو خوشبو اور رنگین رنگین چیزیں پھول کو دیکھیں کیسا خوبصورت ہوتا ہے نرم و نازک ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشبو کیسی کھاد کیسی سڑی ہوئی کھاد جتنی سڑی ہوئی ہوتی ہے پھول اتنا خوشبودار نہیں کرتا کیا اللہ کا کمال ہے کیا ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی کتنے ذائقوں کے پھل کتنے ذائقوں کی سبزیاں کتنی تاثیریں مختلف اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سڑی ہوئی کھاد سے ہم کو کھلا بھی رہے ایک ہی ایک ہی پودا یہاں لگا ہوا ہے خربوزے کا خربوزے کا رنگ پیلا ہے ادھر سے تربوز اسی مٹی سے نکل رہا ہے لال رنگ سرخ بالکل اور میٹھا اور ترج بخش ہے اور اسی مٹی میں ایک جگہ آپ نیم کا پودا لگا دیجیے کتنا کڑوا ہے اور وہیں کہیں سیب لگا دیجیے ایسی کتنے ذائقے اللہ تعالیٰ ایک ہی مٹی سے ایک ہی مٹی وہی پانی ہے نا لیکن کا ان کا حکم اس نے کار فرما ہے تو وہ تربوز کا پودا تربوز پیدا کر رہا ہے سوف رنگ کے اندر اوپر سے سبز ہے اور اندر سے اس کا چھلکا سفید ہے اس کے بعد اس کے اندر رسی رس بھرا ہوا ہے کتنا پانی ہوتا ہے تربوز کے اندر ہے نا پانی پانی میٹھا یہ کہاں سے آ رہی چیزیں سب اوپر سے آ رہی چیز اس لیے تو سب بھائی اللہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور ان کا بند ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کو دل دے کر میں کیوں اپنی زندگی کو ضائع کروں میں اسی پر اپنا دل کیوں نہ فدا کروں جس نے مجھے زندگی دی جس سے مجھے پھر واپس لوٹ کر اس سے ملنا بھی ہے پھر اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے میں دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض کیوں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں ہاں خواجہ صاحب کو شعر سنا رہا تھا کہ قیمت پہ انسان کی قیمت کیا ہے نا چیز ہے تیروی ہے بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلب کی خبر ہم اللہ تعالیٰ کی مارکت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وما وماخلت والا اللہ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہے ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو پہلے سب نفی کر دی نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت لیے ایک ایک مقصد ہے مقاصد میں سے کوئی مقصد دوسرا نہیں ہے مقصد ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ یہ سارا زندگی جو ہے ہمیں دی ہے نعمتیں دی ہیں مال دیا ہے کھانا پینا دیا ہے اولاد دی ہے فیکٹری دی ہے دکان دیا ہے نوکری دی ہے جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب ذریعہ ہے لیکن مقصد کیا ہے ان کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنا اللہ کی پہچان حاصل کرنا اللہ دیا گدون جو فرمایا ہے ملا خلق الجن والدون یہ لیا بدون بانی نے لیا رون کے لیے تاکہ تم ہم کو پہچانو دنیا میں جا کر ہم کو پہچانو یہ ساری نشانیاں ہم نے اپنی بکھرا دی ہیں کروڑوں کروڑوں ستارے ہیں دوستو سنو انسان کی قیمت یہ سارے کروڑوں کروڑوں ستارے بعض سائنسدان کہتے ہیں بعض ستاروں کی روشنی آج تک زمین تک پہنچی نہیں جبکہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل طے کرتی ہے ایک سیکنڈ یہ جو بجلی کڑکتی ہے آسمان پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آواز بعد میں آتی ہے بجلی پہلے چمکتی ہے آواز بعد میں آتی ہے پہلے بجلی چمکتی ہے پھر کڑاکا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کیا وجہ ہے کہ بجلی کی رفتار آواز سے کہیں زیادہ تیز ہے تو بتاتے ہیں کہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرتی ہے اور بعد ستارے اتنے دور ہیں دنیا سے کہ وہ آج تک ابھی تک ان کی روشنی یہاں دنیا تک پہنچی نہیں کیونکہ نئے نئے ستارے دریافت ہوتے رہتے ہیں نا تو کیسے دریافت ہوتے ہیں جب روشنی پہنچتی ہے تب دریافت ہوتے ہیں یہاں اگر کوئی سائنس پڑا ہوا ہو تو اس کو پتا ہوگا مجھے معلوم نہیں کہ یہاں کوئی سائنس پڑا ہوا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی سائنس میں نے پڑھی ہوئی اس کو جلدی بتا رہا ہوں تو اتنی بڑے اتنا بڑا نظام اتنا بڑا نظام اللہ نے تخلیق کس کے لیے کیا ہے انسان کے لیے بتائیے کتنی قیمت ہے انسان کی ارے خالی دنیا ہی بنا دیتے بس کافی کا چلو زیادہ سے زیادہ سورج اور چاند اس کو دے دیا یہی کافی تھا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی عظمت اور قدرت دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام بنایا ہے کہ دیکھو ہم کو پہچانو ابھی سائنسدان جو ہے ابھی نئے ستارے ہی دریافت کر رہے ہیں فرمایا مخلوق تک تو پہنچ رہے ہیں خالد تک ان کو نہیں پہنچنے کی توفیق کافی سائنسدان جو ہے اللہ کو نہیں مانتا ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اس کو کہتا ہے یہ نیچر ہے نیچر سپر نیچر کا نام دیا ہے قدرت ارے بھائی قدرت کا کوئی کوئی ظاہر کرنے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے ابھی میں یہاں مکہ ماروں کوئی تو قدرت کا ضرور ہوا تو قدرت کا مدھیرے بھی تو ہے ایسے کیسے سب کچھ خود بخود ہو گیا وہ ڈاروین نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد کا پہلے خود بخود سب پیدا ہو گئے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو جائز ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات تھی اس میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی اور ان سے کہو کہ پٹھو یہ بتاؤ کہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اگر میں کہوں کہ یہ خود بخود بنیادیں کھل گئیں خود بخود اس میں سیمنٹ اور سریا آ کے پلین رکھ گئی خود بخود اس کے اوپر اینٹیں جڑ گئیں پھر خود بخود اس کی چھت ڈل گئی اور اس کے بعد اس کے اندر ساری یہ الیکٹرک کی وائرنگ اور کیلیں وغیرہ ٹوک گئیں خود بخود ہو گیا ایسا اور یہ بجلی کا نظام اور یہ سب فنیشنگ پینٹ وغیرہ خود ہوا میں سے اڑتا ہوا آیا خود ہی ہو گیا کہے گا پاگل ہے اس کو کدو اندر بھیجنا کوئی مانے گا اس بات کو تم پاگل یہ بتاؤ کہ اتنا بڑا نظام جب ایک بلڈنگ نہیں بن سکتی خود سے اتنا بڑا نظام کیسے پیدا ہو سکتا ہے کوئی اس کا پیدا کرنے والا ضرور ہے نا تو اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے اور وہ کہتا ہے ڈاروین کہ انسان بندر کی اولاد تھا پہلے اور تم کہاں چلی گئی اس کی کہ اس کے تم میں خارج ہوئی تو اس نے رگڑنا شروع کیا اپنے پیچھے کی جگہ تو رگڑتے رگڑتے اس کی تم غائب ہو گئی تو یہ انسان بن گیا <laughs> ہمارے حضرت فرماتے کہ اچھا تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ انسان بندر کی اولاد تھا تو ہر انسان کو اپنا شجر نصب بیان کرنے کا حق ہے ہم مان لیتے ہیں اگر تم کہو کہ تم سور کی اولاد ہے تو تم سور ہم مان لیں گے کہ تم سور کی اولاد ہے لیکن ہم تو بھائی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا یہ بت جو محتاج ہیں ہے غلام ان کا بنو تو کیوں کر یہاں خود سے مراد نا محرم ہوتے ہیں جن کے پیچھے اکثر لوگ اپنی جوانیاں برباد کر دیتے ہیں ان کی صورتوں پیش میں ان کے چکر میں آ کے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کے بسے بسائے گھر تباہ ہو نظری کی ایسی بیماری ہوئی کہ اپنی بیوی اچھی نہیں لگی اور بیچاری کو چار چار بچوں کے بعد سلاح نہیں اور وہ بیچاری میرے حضرت فرماتے روتے تھے روتے تھے روتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ بیچاری گھر سے نکلی تو روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بزبان حال یہ پڑتی گئی کہ ہم بتاتے کس لیے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے بھی آسمان دیکھتے کتنے گھر آگ آگ لگی گھروں کے اندر یہ نظر کی حفاظت نہ کرنے سے مراد نامیر ہوتے ہیں کہ نامحرم عورتوں کے چکر میں پڑ کے انسان نے بہت سے لوگوں نے اپنی جوانیاں برباد کر لیں بہت سے لوگوں کے بسے بسائے گھر برباد ہو یہ بت جو محتاج ہے سرا بھی محتاج ہے نامحرم یہ جتنی عورتیں ہیں یا جتنے مرد بھی ہیں جو بھی انسان ہیں ہر ہر انسان محتاج ہے اور ہر حسن کو تھوڑے ہی عرصے میں تغیر آ جاتا ہے ہاں، تغیر آ جاتا ہے حسن جو ہے وہ بگڑنے لگتا ہے اور وہ خود اس حسن کو باقی رکھنے کے لیے محتاج ہے وہ خود بھی اس سے عاجز ہے حسن قائم نہیں رہتا حسن قائم نہیں رہتا لاکھ لاکھ لاکھ روپے کی کریم لگا لو اور سرجری کرا لو لیکن وہ نہیں میں آتا جب بڑھاپا آنا شروع ہوا حسن زائل ہو جاتا ہے اور حسن ظاہر ہونے کے علاوہ ایک دن قبر میں تو جانا ہی پھر وہ مٹی ہو جائیں گی سب یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے گل گل ہے مستو شیدا پاؤ میں جب باہر آتی ہے پھول گرتے نا تو بل بل ہے کو فرما رہے ہیں کہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ پھول کھلے ہیں یعنی یہ نامیرم جگہ جگہ مانا ہم نے کہ بھائی بڑے حسین ہیں ان کا حسن ہے حسن کو تسلیم کیا ہے یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بل بل ہے مستو شہدار مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا بتائیے آپ کو کوئی مٹی کا گھر پیش کرے گے صاحب اس میں رہ جائیے آپ آپ کہیں گے بھائی یہ تو بالکل بودا ہے ابھی ذرا سا بارش ہوئی اور یہ تو رہ جائے گا میں اس چیز کو کیوں اپنا مسکن بناؤں یہ نامیرم یہ حسین جو ہے تھوڑے ہی دن کے بعد ان کا ان کا حسن جو ہے وہ بدل جائے گا حسن میں تغیر آ جائے گا زوال آ جائے گا ان کو ان کے پیچھے چل کر میں اپنے مالک کو کیوں ناراض کروں ہاں؟ اگر ہے عشق تو عشق حی اللہ یدل باقی محبت خالق عالم شرک اس دار پانی ہے ہر چیز بنا ہونے والی ہے اگر تم با کمال ہونا چاہتے ہو اور با با وفا ہونا چاہتے ہو باقی ہونا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو کرنا ہی ہے تو اللہ بفت اگر ہے عشق تو عشق حی اللہ یدل باقی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے وہ بات ہاں؟ محبت خالق عالم صرف اس دار فانی ہر چیز بنا ہونے والی ہے سوا اللہ کے بس دل دینا ہے تو اللہ کو دل یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ بل بل سے بل بل ہے مستو شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا مجھے تو سر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر مجھے تو سر سکون دل کر ملا تو بس ہے دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سوامی میں دل سے نہ کیوں بنا سوامی میں دل یعنی دل کی گہرائی سے دلیل سے اللہ والوں پر فدا ہو جاؤ ان کی غلامی کر لو یعنی ان کی جو تجاویز ہیں ان کے جو مشورے ہیں ان پر چل لو ایک دن تم اس دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور دنیا تمہاری غلام بنے دیکھو اللہ والوں کو لوگ جوتیاں اٹھانا اپنا فخر سمجھتے ہیں اور جو دنیا پہ مرتے ہیں وہ اگرچہ ظاہر میں ان کی شان و شوقت اور ان کی دولت کی وجہ سے ان کو سلام کر لیتے ہیں لیکن وہ پھیر کر پھر ان کو گالی بھی دیتے ہیں ایک ہندو کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ بہت ہی کنجوس کنجوس مکھی جوس مکھی جوس کی تعریف یہ ہے کہ مکھی جو ہے ایک شخص وہ کھانا کھا رہا تھا اس میں سالن میں شوربے میں مکھی گر گئی تو جب وہ اوڑھنے لگی تو اس نے اس کو چھٹ سے پکڑ کہا ظالم اتنا شوربہ لے کے جا رہی ہے نہیں جانے دوں گا اس مکھی کو بھی چوس جا سکتے مکھی چوس کی یہ تعریف ہے تو بہت ہی مکھی چوس تھا تو لیکن بدنام ہو گیا اب لوگوں میں اس میں سوچا کہ کوئی کام ایسا کروں کہ بھائی کچھ میری تعریف بھی ہو جائے تو بیٹی کی شادی تھی شادی پہ اس نے پلان کیا بڑے عمدہ عمدہ کھانے پکوائے اور اپنے خزانے میں سے بڑے دل سے ہاتھ رکھ کر کئی اور اشرفیاں نکالی سونے کی اور سوچا کہ بھائی یہ دو دو اشر ایک ایک اشرفی ہر مہمان کو جاتے ہوئے نوکر کو مقرر کر دیا کہ ہر مہمان جب واپس جا رہا ہو کھانا کھا کے تو اس کو ایک ایک اشرفی دے دینا اب جو اور خود جو ہے درخت پہ چڑھ کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں اب لوگ کہیں گے کہ بھائی واہ بڑا سخی اب لوگوں نے کھانا وانا کھایا کھانا کھا کے ایشل بھی لیتے لیتے باہر نکلتے تھے اور ہر کوئی یہ کہتا جاتا تھا ظالم بڑا کنجوس تھا دو دو اشرفی بھی دے سکتا تھا ایک ہی دیتے تو صرف دل سے اولیاء اللہ کی غلامی کر لو اور اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل ذبح کر ڈالو ذبح ان کا خون کر ڈالو اور شہد یہی مشورہ دیتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بھائی ہم نے ان کا فائدہ اس میں سوچا کہ شاید امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اس میں خوش رہیں گے ہے نا تو ہم نے ان کے فائدے کی سوچی اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ نفع پہنچائیں گے تو شیخ بھائی فائدہ چاہتا ہے نہ آپ سے مال چاہتا ہے نہ آپ سے شوگر چاہتا ہے نہ عزت چاہتا ہے شیخ خود اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور ہمارے مشرقین کی کیا بات تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو جلدی اس لیے بیت کر لیتا ہوں کہ اگر اللہ کے یہاں مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اللہ سے سفارش کروں گا اللہ یہ جی مجھ سے آپ کے لیے تعلق قائم کیا تھا اس لیے بھی فضل فرما دیجیے پھر فرمایا کہ اگر میرے مرید پر فضل ہو گیا تو یہ میری سفارش کرے گا کہ اللہ میں ان کی برکت سے تو میرا کام بنا آپ ان کا بھی کام بنا دیجیے دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑا تھوڑی سمجھتے تھے کہ میں پی ہوں تو میں بڑا ہوں بس میرا تو کام ہی بن گیا نہیں بھائی ہر وقت ڈرتے رہو کرتے بھی رہو کرتے بھی رہو دیکھو کیا بنا جاتی ہے ان کی میرے مریض پہ فضل ہو گیا تو یہ مجھے بخشوا دے گا اللہ نے امید کرتا ہوں کہ اسے خارج کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو حق دیں گے جس طرح پیغمبروں کو حق دیں گے قیامت کے دن اولیاء اللہ کو بھی حق ہوگا اور ایک ایک ولی اللہ کا ستر ستر ہزار لوگوں کو لے جائے گا اپنے ساتھ اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ جانے نہیں دیں گے ان کو جنت میں ہاں جنت میں اولیاء اللہ کو جانا نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو نہ لے کے جائیں گے ان سے تعلق ہوگا دیکھا آپ نے یہ بہانے ہیں دوستو اللہ کو لٹانے کے بہانے ہیں بس بڑی کریمی کا معاملہ ہے دوستو تھوڑی سی کوشش کر لو تھوڑی سی محنت کرو دیکھو کیا کیا انعام ملتے ہاں؟ میرے میرے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے دور مانے موتی بے بہا دور دے دیتا ہے ذرا سا مانگو ذرا سا ان کے راستے میں چلو دیکھو کیسی مدد آتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش دیتا ہے تو ہر ہر ولی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے قیامت کے دن کہ جاؤ تمہارے جتنے پیارے ہیں جنہوں نے تم سے ہمارے لیے تعلق کیا تھا ان کو بھی اپنے ساتھ لے ہاں یہی تو ہے بدغلی کی عبادی بدغلی جنتی ارے لوگ کیا لوگ یہاں مولویوں سے بھاگتے ہیں ارے بھاگنے کی کوئی تک بھی تو ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کلین شیف سے مسکنڈے سے اذان دلواتے ہو کہ یا کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہو کوئی دہاڑی والے شریف آدمی کو ڈھونڈتے ہو اور جب جنازہ پڑھواتے ہو تو کیا مسکنڈے سے پڑھواتے ہو کہ مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہو کہ ذرا جنازہ پڑھا دیجیے مولوی سے تو نہیں یہاں بھی جان نہیں چھٹتی نکاح پڑھواتے ہو تو مولوی صاحب سے پڑھواتے ہو یا مسکنڈے سے پڑھواتے ہو نہ مولوی سے یہاں جان چھوٹے گی نہ وہاں جان چھوٹے گی اللہ فرمائیے بد پتہ کی عبادی پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو پھر جنت میں جانا ہے نہیں بدکلی کی عبادی بدکلی جنت نیک بندے میرے مرشد فرماتے تھے کہ جنت افضل نہیں ہے جنت کے مکین افضل ہے مکین افضل ہوتا ہے مکان سے جنت مکان ہے اور اللہ والے نیک سوالے لوگ جتنے ہیں وہ مکین ہیں جنت میں رہنے والے مکین افضل ہوتا ہے مکان سے ہے نا مکین افضل ہوتا ہے مکان سے اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہوتا وہاں بھی مولویوں سے جان نہیں چھوٹے گی اس لیے بہتر ہے کہ یہاں مولویوں سے تعلق کر لو لیکن مولوی وہ ہو جو واقعی مولوی ہو مولوی مطلب مولا والا مولوی مطلب مولا والا یہ صرف مدرسے سے فارغ ہو کر ممبر پہ بیٹھنے والا نہیں بلکہ جس نے خود بھی اور اللہ کی صحبت اٹھائی ہو اپنی نفس کو مٹایا ہو چندے باز نہ ہو الرے مانڈے باز نہ ہو نذرانے کھانے والا نہ ہو اور کوئی اور کرسی کا خواہش مند نہ ہو کہ میری ذرا شہرا جائے گی تو مجھے کہیں کرسی مل جائے گی سیاست دان نہ ہو بلکہ اس کا کام کیا ہو ان اجریہ اللہ دین پہنچاتا ہو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے کوئی غرض نہ نقصانی رکھتا ہو نہ مال کی رکھتا ہو نہ عزت کی رکھتا ہو نہ شہرت کی رکھتا ہو ایسے کسی اللہ والے کی صحبت کھاؤ پھر دیکھو کیا نہیں ملتا بس آخری شعر دوبارہ سن لیجیے مجھے تو سکون دل کر ملا تو بس ہے لے دل کے در پر کے در کو میں اپنا مسکن سمی میں دل سے نہ کیوں بنا سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ

عرض کر دیا اس میں جو قصور ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے سننے والوں کو آنے والوں کو اللہ سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ اپنا جذب کرم جذب خاص فرما دیجیے کہ اللہ اپنے جذب کرم سے ہم سب کو عولیا سے یقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے کیا اللہ اپنے جذب کرم سے ہم سب کو اولیاء سے یقین کی خط انتہا عطا فرما کیا اللہ اپنی جذب کرم سے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اور یا اسے تیقین کی خط انتہا کا فرما کیا اللہ اپنی محبت کا عظیم شان خزانہ اپنی معرفت کا عظیم شان خزانہ ہمیں عطا فرما اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر نصیب فرما ایک ایک لمحے کی نصیب فرما فرماتے ایک ایک لمحہ آپ نے ہمیں بڑا قیمتی عطا فرمایا ہے اے اللہ ناقدری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں نا شکری سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں بے وفائی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ حیات دوستان حیات عاشقان حیات اولیاء حیات باوقار عطا فرما کہ اللہ ہم سب کو تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما یا اللہ جن کی روزی میں تنگی ہے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت روزگار نصیب فرما اے اللہ روزی میں برکت نصیب فرما جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک سال رشتے عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت خاندان والوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن کے اولاد ہو گئی اللہ اس کو نیک صالح بنا دے اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب کرنا بڑوں کو اے اللہ چھوٹوں کو شفقت کی توفیق نصیب کرنا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرنا یا اللہ جو کچھ بھی ہماری جائز حاجات ہیں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 یا اللہ ہمارا سننا سنانا بھی قبول فرما لیجیے اور یہاں آپ کی محبت میں اللہ صفائے ہیں اے اللہ اپنے پل سے اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں رجسٹر فرما لیجیے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں اپنے مشاعط کے ساتھ ساتھ نصیب فرما دیجیے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دیجیے خود خلی کی عبادی وط کلی جنتی کا ہمیں نژاد بنا دیجیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق تو محمد امر یہ سات آمین